بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو سینتیس مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق اللہ تعالیٰ کا سچا وفادار بندہ ملا محمد عمر مجاہد حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نثار غلام ملا محمد عمر مجاہد ہمارے زمانے میں مسلمانوں کا امام برحق ملا محمد عمر مجاہد دیکھیے حضرت اقبال رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلما کو سلاتی کا پرستار کرے علامہ اقبال مرحوم جس امام برحق کی تلاش میں تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہ ہمیں دکھلا دیا علامہ مرحوم جس مرد فقیر اور جس فقر غیور کو بے چینی سے ڈھونڈتے رہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس امت کو ملا محمد عمر مجاہد کی صورت میں عطا فرمایا اقبال فرماتے ہیں اب حجر صوفی میں وہ فقر نہیں باقی خون دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز مبالغہ نہیں ہے آپ ایک نظر بیسویں صدی پر ڈالیے جی ہاں عیسوی حساب سے بیسویں صدی وہ صدی جس میں عالمگیر جنگیں ہوئیں وہ صدی جس میں کئی نئے ممالک وجود میں آئے وہ صدی جس میں انسان اپنی کھال سے اور انسانیت اپنے وقار سے باہر نکل گئی جب سے زمین کے سیارے پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ساری مخلوق نے مل کر بھی زمین کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ ترقی کے نام پر بیسویں صدی کے بیوقوف انسانوں نے پہنچایا ہے سمندر آلودہ کر دیے ہوا کو زہر سے بھر دیا فضاؤں میں تابکاری پھیلا دی گئی زمین کو کھود کھود کر کھوکھلا کر دیا گیا یعنی ترقی کے نام پر فطرت کے خلاف ایک جنگ چھیڑ دی گئی انسانوں کا حرص اتنا بڑا کہ مال کی خاطر انسانیت کو ہی بیچ دیا گیا ہر طرف خوفناک اسلحہ خونی درندے اور ناپاک ظالمانہ نظام اور جب اسی صدی میں سوویت یونین بھی بکھر گیا تو دنیا پر امریکہ اور یورپ کی حکومت شہیوں کی خفیہ سربراہی میں قائم ہو گئی تب اعلان کر دیا گیا کہ اب کوئی سر اٹھا کر نہ جیے اب کوئی گردن اٹھا کر نہ چلے ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا اور ہم جو پسند کریں گے وہی چلے گا سب سے زیادہ کوشش اسلام کو بدلنے اور مسلمان کو جھکانے کی تھی اور بظاہر اس میں کامیابی مل چکی تھی ایک نیا اسلام تشکیل پا رہا تھا غلاموں کا اسلام مصلحت پسندوں کا اسلام جھکا جھکا سا اسلام دبا دبا سا اسلام احساس کمتری میں ڈوبا ہوا اسلام چند عبادات اور رسومات تک محدود اسلام ہر طرح کے بلند جذبات سے عاری اسلام ہمیشہ غلامی میں رہنے کے لیے تیار اسلام جہاد اور خلافت سے خالی اسلام نظام اور سلطنت سے محروم اسلام کافروں کے سامنے جھکنے والا اور ان کے پیچھے دوڑ دوڑ کر ہانپنے والا اسلام اعلان کر دیا گیا کہ جس مسلمان نے رہنا ہے وہ بس اسی اسلام کے دائرے میں رہے کبھی غلبے کا نہ سوچے کبھی خلافت کا تصور نہ کرے کبھی اپنے نظام کی خواہش میں نہ پڑے بلکہ مسلمان اس احساس کمتری میں جیتے رہیں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہم بہت پسماندہ رہ گئے یہ سب کچھ ہو چکا تھا کہ اچانک ملا محمد عمر مجاہد آ گئے اللہ اکبر کبیرہ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بدل گیا اسلام اپنی اصلی صورت میں ایسا چمکا کہ دشمنوں کی آنکھیں باہر ابلنے لگیں وہ وقت جب سب ہی جھکے ہوئے تھے ایک شخص نے گردن اٹھائی سینہ تانا اور پھر روئے زمین پر ہلچل مچ گئی ایک اٹھی ہوئی گردن نے لاکھوں انسانوں کو کھڑا کر دیا روئے زمین کو مکمل غلام بنانے کا خواب چکنا چور ہو گیا آج جو چین اپنے قدموں پر کھڑا ہے اور اس خطے میں چی پیک بنا رہا ہے آج جو روس دوبارہ آنکھیں اٹھانے کی حالت میں نظر آ رہا ہے آج جو کئی ممالک امریکہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں آج جو یورپ اپنے اتحاد کو بچانے کے لیے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے ان سب واقعات کے پیچھے ملا محمد عمر مجاہد کی عظیمت کھڑی ہے وہ اگر امریکہ اور نیٹو کو انکار نہ کرتے وہ اگر امریکہ اور نیٹو کے روب کو خاک میں نہ ملاتے وہ اگر جھکنے اور دبنے کی ناپاک رسم کو نہ توڑتے تو آج ساری دنیا غلامی کی سیارات میں مکمل ڈوب چکی ہوتی آپ سن انیس سو پچانوے والی دنیا دیکھ لیں اور پھر آج کی دنیا کو دیکھیں بہت سے لوگ ان باتوں کو مبالغہ سمجھیں گے مگر یہ باتیں حقیقت ہیں اور ان قریب ساری دنیا ان باتوں کا اعتراف کرے گی <clears throat> ملا محمد عمر مجاہد کی قربانی اور عظیمت نہ روس کے لیے تھی نہ چین کے لیے وہ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے تھے مگر جب انہوں نے عالمگیر استعمار کے روب کو توڑا وہ روب جو ساری دنیا کے حواس کو مفلوج کر چکا تھا تو غلامی کے رسے خود بخود ٹوٹتے چلے گئے اور اب ٹوٹتے ہی جا رہے ہیں ایک ایسا شخص جو مکمل اسلامی اخلاق اور مزاج کا مالک تھا جب زمین پر اترا تو زمین نے راحت کا سانس لیا اور زمانہ مثبت تبدیلیوں سے بھر گیا ساری دنیا آفاق میں کھوئی ہوئی تھی مگر جب وہ مرد مومن آیا کہ جس میں آفاق گم تھے تو حالات تیزی سے بدلنے لگے زہر کا اثر ٹوٹنے لگا جادو کے تانے بانے بکھرنے لگے اور اسلام مسکرانے لگا علامہ اقبال فرماتے ہیں کل ساحل دریا پہ کہا مجھ سے خضر نے تو ڈھونڈ رہا ہے سم افرنگ کا تریاق ایک نقطہ میرے پاس ہے شمشیر کی مانند برندہ و سیقل زدہ و روشن و براق کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق فقر کی تلوار مسلمان طویل عرصے سے پریشان حال ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ طاقت اور اجتماعیت سے محروم ہیں اور جہاد اور فقر کی تلوار سے محروم ہیں اول تو کوئی انہیں طاقت بنانے ہی نہیں دیتا پھر اگر کوئی مسلمان کچھ طاقت بنا لے تو اسے اتنا دبایا جاتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کی حفاظت ہی میں لگ جاتا ہے اور اپنی طاقت کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتا آج ہم دین بچانے کے نام پر دین ذبح کرتے ہیں بےغیرتی اور غلامی کا ہر کام اس نعرے کے ساتھ کرتے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں کا تحفظ کر رہے ہیں مسجد و مدرسہ کا تحفظ کر رہے ہیں ہمارے دلوں سے یہ احساس ہی نکل چکا ہے کہ ہم خود کو بچانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہم روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں اور اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے افسوس یہ کہ مسلمانوں میں سے جس شخص کو بھی تھوڑی بہت قوت یا سلطنت مل جاتی ہے تو وہ اسلام کے غلبے کی محنت کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پر اپنا فضل فرمایا اور انہیں ملا محمد عمر مجاہد کی صورت میں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ایک انسان جس کو طاقت ملی تو اس نے اپنی خواہشات کو ایک طرف پھینک دیا اور خود کو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ایک انسان جس نے حکومت چلانے کے لیے سہارے ڈھونڈنے کی بجائے ایک اللہ تعالیٰ کے سہارے کو مضبوط پکڑا ایک انسان جس نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہ سوچا کچھ بھی نہ بنایا اور نہ ہی کچھ بنانے کی فکر کی آج جب کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے افراد اسلام کی خاطر چند رسومات تک کی قربانی نہیں دے سکتے اس شخص نے ہر چیز کی قربانی دی اور خالص دین کو نافذ کرنے کا بیڑا اٹھایا وہ نہ اپنی خواہشات کا محتاج بنا اور نہ دنیا بھر کی کفریہ طاقتوں کا وہ نہ اسباب کا محتاج بنا اور نہ دنیا میں مروج نظاموں کا تب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس سچے مجاہد اور فقیر بندے کو سعادتوں کرامتوں اور کامیابیوں کے لازوال تاج پہنا دیے وہ افغانستان جس کی ہر گلی کا الگ حکمران تھا جس کے ہر قصبے میں کئی کئی ظالم وار لاڈ تھے جہاں پانی مہنگا اور خون سستا تھا جہاں ہر قدم جہاں ہر چند قدم پر ظلم اور لوٹ کے پھاٹک تھے جہاں ہر شخص مسلح اور ہر فرد بے سمت تھا ملا محمد عمر مجاہد کے ایک حکم پر یہی افغانستان امن و امان اور اسلام و ایمان کی سرزمین بن گیا اگر ملا محمد عمر مجاہد کی صرف اسی ایک کرامت کا تجزیہ کیا جائے تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے آج دنیا کے سرکاری مسلح ادارے اتنی طاقت اور اختیارات کے باوجود وہ امن قائم نہیں کر سکے جو اس مرد مجاہد مرد فقیر نے اپنے ایک حکم سے قائم کر دیا ہاں بے شک ملا محمد عمر مجاہد کی حکومت تھوڑے عرصے ہی رہی مگر وہ یہ بات سمجھا گئی کہ جن کاموں کو ناممکن سمجھا جا رہا ہے وہ ناممکن نہیں ہے وہ غلامی جسے قسمت سمجھا جا رہا ہے وہ قسمت نہیں بدقسمتی ہے وہ مچلت پسندی جو ذلت کے دائرے میں داخل ہو چکی ہے مسلمانوں کو اس کی ہرگز ضرورت نہیں وہ طاقتیں جو خود کو ناقابل تسخیر کہہ رہی ہیں وہ بالکل ناقابل تسخیر نہیں وہ نظام جو اس وقت خطۂ زمین کو زہر آلودگی ظلم کفر بے حیائی اور عذاب سے بھر رہا ہے یہ نظام ناقابل شکست نہیں ہے بلکہ اسے توڑا جا سکتا ہے اور انسانیت کو بچایا جا سکتا ہے آہ جہاد و فقر کی وہ تلوار آج سے پانچ سال پہلے اس دنیا پر انمٹ نکوش چھوڑ کر اونچی منزلوں میں گم ہو گئی اسی تلوار کا خواب حضرت اقبال نے یوں دیکھا تھا سوچا بھی ہے اے مرد مسلما کبھی تو نے کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار اس بیت کا مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار ہے فکر مجھے مصرع ثانی کی زیادہ اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار آج باتیں بہت لکھنی تھیں وہ اکثر رہ گئیں ہم سب کو چاہیے کہ حضرت امیر المومنین کی زندگی سے سبق لیں عظم و عظیمت اور جہاد و فقر کو اپنائیں